اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکت رسلا اولی اجنحت مثنا وثلاث وربا یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تقفكون صدق الله لزيد الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے جاعل الملائکت رسولہ جس نے فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے پیدا کیا ہے جو فرشتے کے پروں والے ہیں کسی کے دو دو پر ہیں کسی کے تین تین کسی کے چار چار اور بھی زیادہ یزید و فلخل کے مایشا اللہ تعالیٰ تخلیق میں جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کرتا ہے بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ما اللہ پاک لوگوں میں سے جس کے لیے اپنے انعامات کا دروازہ کھول دیتا ہے فلا ممسک اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا وما اور جس کے اوپر اپنے انعامات کا دروازہ اللہ بند کر دیتا ہے فلا مرسل من بعد تو اللہ کے بند کرنے کے بعد اس کو کوئی کھول نہیں سکتا وہ العزیز الحکیم وہ غالب اور حکمت والا ہے یا نعمت اللہ علیکم اے لوگو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس پر شکر بجا لاؤ جو تمہارے اوپر ہیں حل من خالق غیر اللہ کیا اتنی بڑی نعمتیں اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو آسمانوں سے زمین سے رزق بھی دیتا ہے وہی تمہارا معبود ہے فَأَنَّا تُعْفَكُونَ تم کہاں پھرے جا رہے ہو یہ سورہ فاتر ہے اس میں پانچ رکوع پینتالیس آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے مکی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہو جہاں بھی نازل ہو بس اصول ہے یہ مفسرین کا کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو اس کو مکی کہیں گے ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہیں گے بھلے وہ ایتے حجرت الوداع میں نازل ہوئی ہوں مطلب آپ جب مکہ میں تھے اس وقت بھی ایتے نازل ہوئی ہوں حج کرنے آئے ہوں تو چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو اس صورت کو ان آیات کو مدنی کہا جاتا ہے یہ مکی صورت یہ مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک طرز تکلم ہے کہ جب بھی کوئی صورت شروع کرتے ہیں تو شروع میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا حروف مقطعات یا اس طرح کے خوبیوں سے صفات سے صورت کو شروع کیا جاتا ہے اسی ترتیب پر یہ صورت بھی شروع ہوتی ہے فرمایا الحمد للہ السماوات سماوات تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو نہیں مانتا ہوں تو اس کا علاج کیا ہے پیدا تو نہیں کر سکا کوئی بھی اور فاطر سماوات پر کسی کا آج تک دعویٰ بھی نہیں ہے یہ تو ہے کہ سیارے اتنے ہیں اتنے معلوم ہو گئے اتنے نہیں معلوم ہو گئے یہ سفر تو اپنی جگہ پر ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کا وہ تو اس طرح ہے لیکن یہ کوئی نہیں کر سکا کہ ہم نے پیدا کیے ہیں یا ہمارے فلانے سائنسدان نے پیدا کیے ہیں یا اس طرح کوئی دعویٰ نہیں الحمد للہ فاتر کیونکہ دعویٰ کریں تو آگے پھر پورا کرنا مشکل ہو جائے گا زمین و آسمان کا یہ اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے جا الملائکت رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو اس طرح بنایا کہ پیغام فرشتوں کو دیتے ہیں اور وہ فرشتے امبیال السلام کو پیغام پہنچاتے ہیں اور بعض دفعہ کچھ کام بھی فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں جیسے بارش کا اور بعض دفعہ ہواؤں کا وغیرہ نظام فرمایا اللہ کی دوسری صفت یہ کہ اس نے فرشتوں کو بنایا ہے پیغام رساں جو دیجئے علیہ السلام تک لے کے آتے ہیں یا بعض دفعہ ان کے ذمہ خود کام ہوتا ہے یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حاملین عرش کو ایک حکم سپرد کیا جاتا ہے حاملین عرش فرشتوں کو ایک حکم سپرد کیا جاتا ہے اور وہ پھر دوسرے فرشتوں کو اللہ کا حکم اور پیغام سنا دیتے ہیں کہ آج یہ ہدایت ہے اجنحت یہ فرشتے پروں والے ہیں اللہ کا نظام ہے پروں کے بغیر بھی اللہ پاک نیچے پہنچا سکتا تھا اوپر لے جا سکتا تھا بہت ساری مخلوق ہے ان کی بہت ساری ٹانگیں ہیں کسی کی دو ٹانگیں ہیں کسی کی بالکل ٹانگیں نہیں ہیں وہ بھی چلتی ہیں بڑی سپیڈ کے ساتھ چلتی ہیں تو بس اللہ کی مشیت کار فرما ہوئی کہ فرشتوں کے پر رکھے وہ نہ بھی رکھتے تو وہ اللہ کے حکم سے آنا جانا اللہ قدرت دیتے ہیں ہو سکتا تھا وہ پروں والی مخلوق ہے کسی فرشتے کے دو پر ہیں دو دو ہیں کسی کے تین تین ہیں کسی کسی کے چار چار ہیں کسی کے زیادہ ہیں مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو پر ہیں اور پورے پر جو جب پھیلائیں تو پوری وہ دنیا اس کے ان کے پروں کے احاطے میں آ جاتی ہے اتنا بڑا نورانی مخلوق ہے وہ سمٹ بھی جاتی ہے علی اجن حتیم مسنا و سلاسا و ربا یزید و فلخل کے معاشہ مطلب ایک اس کا یہ ہے کہ کسی فرشتے کے دو دو پر ہیں کسی کے تین تین پر ہیں کسی کے چار چار پر ہیں تو یزید و فلخل کے معاشہ اور کسی کی اس تخلیق میں زیادہ بھی پر ہیں جیسے میں نے مسلم کی روایت نقل کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو پر ہیں پر ہیں بعض رات نے یزید و فلخل کے معاشہ میں یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا کرتا ہے اس مخلوق میں کچھ اضافی چیزیں بھی اس کو عطا کرتا ہے اور کسی کو وہ اضافی چیزیں کم ہوتی ہیں کسی میں زیادہ ہوتی ہیں بعض علم و ہنر میں آگے ہوتے ہیں بعض دولت میں آگے ہوتے ہیں بعض صحت میں آگے ہوتے ہیں بعض حسن میں آگے ہوتے ہیں بعض اور خوبیوں میں آگے ہیں تو یہ مطلب ہے یزید و فلخل کے معاشہ کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی اس میں خوبیوں کے لحاظ سے فرق رکھا کسی میں زیادہ کسی میں رزق کے لحاظ سے بھی چودہویں پارے میں فرمایا ما واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق ہم الذین فضلوا براد دی رزقہم ملا ما ملکت ایمانہم فی سبا اللہ کا نظام ہے کہ فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر رزق کے لحاظ سے تو یزید و الخلق کے شاہ کی دوسری تفسیر ہے کہ اللہ جو مخلوق پیدا کرتا ہے اس میں کچھ خوبیاں اور کچھ اضافے بھی رکھتا ہے اور ان میں فرق ہوتا ہے ان اللہ علی کل شہین قدیر بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے ما مافت اللہ سے یہ بھی پہلی آیت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے گویا کے حاکم پر قادر ہونے کے اوپر دلیل ہے اور دوسری ما فلا سے له من بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رحمت کھول دیتا ہے یہاں رحمت سے مراد ہے نعمت رزق اور صحت عزت یہ سب چیزیں اللہ عالم ثواب تجربے کی بات ہے یا کیا جو بندے دعائیں مانگتے رہتے ہیں دعائیں مانگتے رہتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما عزت میں اضافہ فرما فلاں فرما اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اثر نہیں نظر آ رہا وہ اسی کی اسی طرح ہی ہیں یہ دعائیں جو ہے جمع ہوتی رہتی ہیں یا تو ان کے زمانے میں یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے یا ان کی اولاد کے اوپر یہ بات ظاہر ہو جاتی جاتی ہے یا ان کے پھر تیسری نسل پوتوں کے اوپر یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ زہری لحاظ سے مشکلات میں تھے لیکن دعائیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے یہ دعائیں جو ہے کچھ تھوڑا ہی عرصہ بیس سال بعد پندرہ سال بعد بارہ سال بعد بعض کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارہ سال بعد آپ کے دنیا سے چلے جانے کے دو سال بعد تین سال بعد یہ نظام کھلا ایسا کھلا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا مال و دولت ہمیں مل گیا وہ زہر ہے اتنا بڑا مال و دولت تو پہلے تھا نہیں اور یکدم جب بندے کے پاس آ جائے تو حیران تو اس نے ہونا ہی ہے پھر وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ رزق زیادہ آ گیا تو آگے پیچھے اللہ تعالیٰ میں لگ جائیں وہ فکر مند ہو گئے کہ زیادہ رزق آ گیا کہیں اللہ پاک ہماری ساری دعاؤں نیکیوں کا بدلہ کل دنیا میں ہی تو نہیں دے رہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کریں یہ یعنی اس کو یوں سوچا کہ کہیں سب کچھ یہیں تو نہیں دیا جا رہا اور فکر مندی رزق بھی آ گیا تو فکر مندی ہو جائے تو بھی اچھی بات ہے یہ بھی اللہ رجوع ہے تو یہ جو دعائیں ہوتی رہتی ہیں کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میری دعا ضائع جا رہی ہے یہ نا امیدی ہے یہ بالکل دماغ میں یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے کہ میری دعا ضائع ہو جائے اور یہ نہیں یہ سٹور ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے کہ ابھی آپ سنبھال نہیں سکتے آپ کی اولاد سنبھال لے یہ رزق کے لحاظ سے عزت کے لحاظ سے آپ کا یہ گھرانہ خوب متمول ہو جائے گا پھر اس کے بعد نیا امتحان شروع ہوتا ہے غربت کا ایک امتحان ہے پھر آپ کی دعاؤں کا سمرہ جب سامنے آئے گا تو متمول مالدار ہو جائیں گے پھر دوسرا امتحان ہے لوگوں کے لیے جب اللہ پاک اپنے رحمت کے دروازے مراد انعامات ہے رزق کی فراوانی ہے عزت ہے کھول دیتا ہے فلا ممسک لہا اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب اللہ کھول دیتا ہے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا دنیا کہتی رہے لوگ کیا کر سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں حسد کر سکتے ہیں جو ان کے بس میں ہے کینہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے جس کے لیے خزانے کھول دیے وہ ان کی باتوں سے وہ خزانے روک نہیں سکتے بس اس بندے کو چاہیے کہ شاکر رہے فلا فلا ممسک لہا وما یمسک مرسل لہو من بادی اور اگر کسی کے لیے اللہ بند کر دے وہ اللہ کی حکمت ہے کسی سے ناراض ہو کر بند کرتا ہے اور کسی سے راضی ہو کر بھی بند کرتا ہے کہ وہ کتنا رجوع اللہ یا اس کے اپنا وہ حکیم ہے نا خود جانتا ہے لیکن ملکی لیول کے لحاظ سے رزق کی فراوانی اس کی اس کے رضا ہونے کی دلیل ہے جس پر میں ایک تفصیل سے بات کر سکتا ہوں ضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنتا یعطیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله فازاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اللہ ایک علاقے پر راضی تھا ان کو کوئی خوف نہیں تھا رزق کی فراوانی تھی انہوں نے ناشکری کی اللہ ناراض ہوا رزق بھی تنگ کر دیا اور ان کے علاقے کو بھی بے امن بنا دیا جب انسان دور ہوتا ہے تو یوں ہی بے امن ہوتا ہے خلافت عثمانیہ پڑھو حاجی سارے ڈوٹ جاتے تھے بڑی حکومت تھی جناب حاجی کافلے جاتے ہیں سارے ڈوٹے جاتے ہیں اور ادھر بھی جھنڈیاں ادھر بھی جھنڈیاں ادھر تیل لگاؤ ادھر فلان کرو برکتیں حاصل کرو بے شک اس میں کوئی خوبیت تھی کہ اجتماعیت کی بات تھی لیکن اسلامی تشخص کے لحاظ سے تھا آل سعود آئے جیسے بھی آئے وہ ایک لمبی بات ہے کون ملا تھا کس نے توڑی خلافت عثمانی الگ لیکن ایک تو خوبی کی بات کی نا کہ اپنی سلطنت کو دار توحید بنایا المملکت الموحدت اسلامیہ یہ سعودی کہیں جھنڈے کہیں رنگین کو چھپ چھپ کے شرک کرتا ہے بدت کرتا ہے تو الگ بات ہے لیکن حکومتی سطح پر حوصلہ شکنی ہے شرک اور بدت کے لیے نماز کی پابندی ہے تو اللہ جب رزق کھولنے پہ آئے تو یہی سعودی یہی سعودی جو وفتوں کی شکل میں ہندوستان میں چندہ کرنے آتے تھے کہ حاجی آ رہے ہیں اور ان کے لیے کچھ پانی وانی کا کوئی اس طرح کا انتظام کرنے کرنا ہے اور یہی سعودی جب المملکت سعودیہ الموحدہ بنی کہ کم از کم شرک کو زہری طور پر جھنڈیاں مڑیاں ان چیزوں کو ختم کیا ہے تو اللہ نے زمین کو کا حکم دیا کہ خزانے اگل دو اذا اخرجت الارض واسقالها وقال الانسان ما لها زمین نے خزانے اگلنے شروع کیے حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا یہ کیسے اگلنے شروع یہی تو زمین پہلے تھی جو ہم بھوک کر رہے تھے اور جنوب ایشیا میں جا کے چندے کرتے تھے کہ حاجیوں کے لیے مدد کریں گے کہ وہاں حاجی آئیں گے تو کیا کریں اللہ نے پھر اس طرح دیا اللہ ہمارے ہاں بھی ایسی کوئی ہمت ہمت پیدا کرے کہ قرآن اسلام حدیث مسلمان سمجھیں اور اس کے مطابق تو فرمایا کہ اللہ جب رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا اور جب وہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا اسی کو دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ یہ ساتویں پارے میں بیان فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو کوئی تکلیف آ جائے اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر اسی کی طرف رجوع کرو وہی تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور اگر وہ اپنے فضل عطا کرنے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا جب وہ دینے پہ آئے تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور روکنے پہ آئے تو روک نہیں سکتا اللہ کا نظام ہے بس جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ کرنا ہے ہم نے وہ وہ کام یہ ہے کہ جو ہدایات آئی ہیں ایمان کے لحاظ سے ارکان اسلام کے کے لحاظ سے عبادات اخلاق کے لحاظ سے وہ ہمیں سچائی کے ساتھ چیک کرنے کے لیے نہیں سچائی کے ساتھ اللہ کے در کے اوپر آنا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ بھی سوچ دیتا ہے کہتا نا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْقَاذِبِينَ ہم پھر جھنجھوڑتے ہیں نا جھنجھوڑتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سچا ہے ہماری محبت کے دعوے میں یا کمزور ہے اور اگر سچا ہے تو پھر دروازے کھل جاتے ہیں ماں یفتح اللہ للناس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہیں امیر المؤمنین ہیں بہرحال بہت بڑی حکومت تھی شام میں تیس سال تو پہلے گورنر رہے پھر دس بارہ سال خلافت کا زمانہ چالیس بیالیس سال کی حکمرانی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مغیرہ بن شعبہ وہی ہیں جن کا وہ غلام تھا نا ابو لولو فیروز مجوسی جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر خنجر مارا تھا وہ بہرحال حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ کے دیں میری طرف خط لکھیں اور اس میں ایسی حدیث لکھیں کہ جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تاکہ واسطہ کم ہو یہ اس وقت کے جو سبق پڑھنے والے حضرات تھے نا وہ یہ سوچتے تھے کہ میرے اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں واسطے کم ہوں مثلا میں نے یہ حدیث حاجی صاحب سے سنی انہوں نے ان سے سنی اور یہ ابھی حیات ہیں تو یہ شاگرد برائے راست ان کے پاس پہنچتا تھا کہ میرے اور نبی کے درمیان میں جو دو واسطے تھے حدیث پہنچنے کے وہ واسطہ کم ہو جائے برائے راست حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ ان کے وقت کے گورنر ہیں مجھے وہ حدیث لکھ کے دیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو اور وہ عظیم حدیث ہے دوستو ہم ہر نماز میں کتنا پڑھتے رہتے ہیں اور انہوں نے حدیث لکھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوری مکمل توحید کے اوپر دلالت کرتی ہے اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتیا لما مناتا ولا ينفع ذل جد منکل جد اے اللہ تو جس کو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا اور تیرے دے تو دینے کا فیصلہ کر دے تو کوئی بڑے سے بڑا اس کے خلاف کچھ کام نہیں کر سکتا یہ نمازوں کے بعد دو تین جو دعائیں مسنون ہیں نا جی اللهم انت السلام منك السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله یہ جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے اللهم اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتیا لما مناتا ولا ینفع الجد من الجد یہی ایت ہے اس پر دلالت کرتی ہے فرمایا کہ اللہ جس کو دے کوئی روک نہیں سکتا اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا وہی غالب حکمت والا ہے لوگوں تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ اپنے اوپر نعمتوں کا مراقبہ کرو کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمت دی ہے دیکھو نا بندے کو بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا بہت ساری نعمتیں انسان کے ساتھ متعلق ہیں سب خود وجود انسان کی نعمت ہے رزق حلال کا روزینہ نوکری کاروبار یہ نعمت ہے اولاد اچھی بیوی وغیرہ یہ نعمت ہے گھر کے لحاظ سے سکون ہے یہ نعمت ہے والدین حیات ہیں ان کی خدمت ہے یہ نعمت ہے دنیا سے چلے گئے آپ ان کو ہر روز استغفار میں مغفرت کی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں یہ نعمت ہے اللہ کو اللہ کے رسول کے سامنے ہر روز اتباع میں یہ سب نعمت ہے یا اذکرو نعمت اللہ علیکم اپنے اوپر مراقبہ کرو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو پہلے یاد تو کرو نا پہلے نعمتیں یاد ہوں گی تو پھر اس کے بعد شکر کی بھی توفیق ہوگی جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے اوپر نعمتیں کون سی ہیں تو میں شکر کیسے بجا لوں گا پہلے مراقبہ کرو جائزہ بناؤ لسٹ بناؤ کہ میرے رب کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں لسٹ بناتے بناتے تھک جائیں گے بس یہی کہیں گے میرے رب تیری تو بہت نعمتیں ہیں بس میں ایک عاجز بندہ ہوں اور مجھے اپنا شکر کا شکر کی توفیق نصیب فرما دے فرمایا دیکھو اللہ کی نعمتیں یاد یاد کرو اس کو یاد کرو اور اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں کوئی رازق نہیں وہی تمہارا معبود کہاں ادھر ادھر پھرے جا رہے ہو اللہ سمجھ نصیب